ابو رجا نے عمران کے حوالے سے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ہم رات بھر چلتے رہے اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا اور مسافر کے لیے اس وقت کے پڑاؤ سے زیادہ مرغوب اور کوئی چیز نہیں ہوتی پھر ہم اس طرح غافل ہو کر سو گئے کہ ہمیں سورج کی گرمی کے سوا کوئی چیز بیدار نہ کر سکی سب سے پہلے بیدار ہونے والا شخص فلاں تھا پھر فلاں پھر فلاں ابو رجا نے سب کے نام لیے لیکن اوف کو یہ نام یاد نہیں رہے پھر چوتھے نمبر پر جاگنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے یہاں تک کہ آپ خود بخود بیدار ہوں کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ پر خواب میں کیا تازہ وہی آتی ہے جب حضرت عمر جاگ گئے اور یہ آمدہ آفت دیکھی اور وہ ایک نڈر دل والے آدمی تھے بس زور زور سے تکبیر کہنے لگے اسی طرح با آواز بلند آپ اس وقت تک تکبیر کہتے رہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے بیدار نہ ہو گئے تو لوگوں نے پیش آمدہ آفت مصیبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اس پر آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں سفر شروع کرو پھر آپ تھوڑی دور چلے اس کے بعد آپ ٹھہر گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو کیا اور اذان کہی گئی پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو ایک شخص پر آپ کی نظر پڑی جو الگ کنارے پر کھڑا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی آپ نے اس سے فرمایا کہ اے فلاں تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کون سی چیز نے روکا اس نے جواب دیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی موجود نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ پاک مٹی سے کام نکال لو یہی تجھ کو کافی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی آپ پھر ٹھہر گئے اور فلاں یعنی عمران یعنی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا یعنی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ابو رجا نے ان کا نام لیا تھا لیکن اوف کو یاد نہیں رہا اور حضرت علی کو بھی طلب فرمایا ان دونوں سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو یہ دونوں نکلے راستے میں ایک عورت ملی جو پانی کی دو پکھالیں اپنے اونٹ پر لٹکائے ہوئے بیچ میں سوار ہو کر جا رہی تھی انہوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ملتا ہے تو اس نے جواب دیا کہ کل اسی وقت میں پانی پر موجود تھی یعنی پانی اتنی دور ہے کہ کل میں اسی وقت وہاں سے پانی لے کر چلی تھی آج یہاں پہنچی ہوں اور ہمارے قبیلے کے مرد لوگ پیچھے رہ گئے ہیں انہوں نے اس سے کہا اچھا ہمارے ساتھ چلو اس نے پوچھا کہاں چلوں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے کہا اچھا وہی جن کو لوگ صابی کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ وہی ہیں جسے تم کہہ رہی ہو اچھا اب چلو آخر یہ دونوں حضرات اس عورت کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں لائے اور سارا واقعہ بیان کیا عمران نے کہا کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن طلب فرمایا اور دونوں پکھالوں یا مشکیزوں کے منہ اس برتن میں کھول دیے پھر ان کا اوپر کا منہ بند کر دیا اس کے بعد نیچے کا منہ کھول دیا اور تمام لشکریوں میں منادی کر دی گئی کہ خود بھی سیر ہو کر پانی پئیں اور اپنے تمام جانوروں وغیرہ کو بھی پلا لیں پس جس نے چاہا پانی پیا اور پلایا اور سب سیر ہو گئے آخر میں اس شخص کو بھی ایک برتن میں پانی دیا جسے غسل کی ضرورت تھی آپ نے فرمایا لے جا اور غسل کر لے وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں اور خدا کی قسم جب پانی لیا جاتا اور خدا کی قسم جب پانی لیا جانا ان سے بند ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اب مشکیزوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اس کے لیے کھانے کی چیز جمع کرو لوگوں نے اس کے لیے عمدہ قسم کی کھجور اجوا آٹا اور ستو اکٹھا کیا یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے جمع ہو گیا تو اسے لوگوں نے ایک کپڑے میں رکھا اور عورت کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے سامنے وہ کپڑا رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا پھر وہ اپنے گھر آئی دیر کافی ہو چکی تھی اس لیے گھر والوں نے پوچھا کہ اے فلانی کیوں اتنی دیر ہوئی اس نے کہا ایک عجیب بات ہوئی وہ یہ کہ مجھے دو آدمی ملے اور وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صابی کہتے ہیں وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا خدا کی قسم وہ تو اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے اور اس نے بیج کی انگلی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا اس کی مراد آسمان اور زمین سے تھی یا پھر وہ واقعی اللہ کا رسول ہے اس کے بعد مسلمان اس قبیلے کے دور و نزدیک کے مشرقین پر حملے کیا کرتے تھے لیکن اس گھرانے کو جس سے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے یہ اچھا برتاؤ دیکھ کر ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو کیا تمہیں اسلام کی طرف کچھ رغبت ہے قوم نے عورت کی بات مان لی اور اسلام لے آئی حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سبا کے معنی ہیں اپنا دین چھوڑ کر دوسرے کے دین میں چلا گیا اور ابو العالیہ نے کہا ہے کہ صائبین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتے ہیں اور سورہ یوسف میں جو عصب کا لفظ ہے وہاں بھی اس کے معنی عمل کے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چوالیس